فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله الله ما لا يرجون وكان عليما حكيما پھر جب اے مسلمانوں نماز خوف ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرتے رہو اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو یقیناً نماز تو مؤمنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے بے شک ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھنا رہو اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ آرزوئیں رکھتے ہو جو آرزوئیں انہیں نہیں اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حالت امن میں نماز کو بر وقت ادا کرنا باری تعالیٰ جن کا نام باعزت ہے اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ نماز خوف کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا کرو گو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا حکم اور اس کی ترغیب و تاکید اور نمازوں کے بعد بلکہ ہر وقت ہی ہے لیکن یہاں خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا کہ یہاں بہت بڑی رخصت عنایت فرمائی ہے نماز میں تخفیف کر دی پھر حالت نماز میں ادھر ادھر ہٹنا جانا آنا مصلحت کے مطابق جائز رکھا جیسے حرمت والے مہینوں کے متعلق فرمایا ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو گو اور اوقات میں بھی ظلم ممنوع ہے لیکن ان پاک مہینوں میں اس سے بچاؤ کی مزید تاکید کی تو فرمان ہوتا ہے کہ اپنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور جب اطمینان حاصل ہو جائے ڈر خوف نہ رہے تو باقاعدہ خوشو و خضو سے ارکان نماز کو پابندی سے مطابق شرع بجا لاؤ یہ نماز تم پر وقت مقررہ میں من جانب اللہ فرض عین ہے جس طرح حج کا وقت معین ہے اسی طرح نماز کا وقت بھی مقرر ہے ایک وقت کے بعد دوسرا پھر دوسرے کے بعد تیسرا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنوں کی تلاش میں کم ہمتی نہ کرو چستی اور چالاکی سے گھات کی جگہ بیٹھ کر ان کی خبر لو اگر قتل و زخم و نقصان تمہیں پہنچتا ہے تو کیا انہیں نہیں پہنچتا اسی مضمون کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا گیا ہے ایمسس کم کو مقرر یعنی پس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے میں تو تم اور وہ برابر ہو لیکن ہاں فرق اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ تمہیں ذات باری تعالیٰ سے وہ امیدیں اور وہ آسرے ہیں جو انہیں نہیں تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا تمہاری نصرت و تائید بھی ہوگی جیسے کہ خود اللہ نے خبر دی ہے اور وعدہ کیا ہے نہ اللہ کی خبر جھوٹی یعنی اللہ کی اطلاع نہ اللہ کا وعدہ ٹلنے والا بس تمہیں بنسبت ان کے بہت تگ و دو چاہیے یعنی بہت کوشش کرنی چاہیے تمہارے دلوں میں جہاد کا ولولا ہونا چاہیے تمہیں اس کی رغبت کامل ہونی چاہیے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو قائم کرنے مضبوط کرنے پھیلانے اور بلند کرنے کی تڑپ ہر وقت موجود رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو کچھ مقرر کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں جو جاری کرتے ہیں جو شریعت مقرر کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں سب میں پوری خبر والے صحیح اور سچے علم والے ساتھ ہی حکمت والے بھی ہیں ہر حال میں ہر وقت لائق تعریف اور حمد کے لائق وہی اکیلے اللہ ہیں